پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اسی بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کماتے رہے ہو